مذہب بیزار کی مل اس شخص کی طرح ہے جو زمین کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے چل رہا ہو آگے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسے ہی چاند پر پہنچ گئے کہتے ہمیں خدا نہیں ملا ارے جب تم اودھے منہ چل رہے ہو تو آگے کیا دکھائی دے گا تمہیں ہاں، یہ ہے یہ فرق ہے ایک مذہب بیزار سائنسداں میں وہ جس نے کلوننگ سے ڈولی نام کی بھیڑ بنائی ہے اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا سائنسدان اس کا نام بھول رہا ہوں میں عجیب و غریب نام ہے اس کا اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ نے اتنی عجیب و غریب چیز ایجاد کی ہے خدا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے انکار کر دیا تو مضمون میں نے پڑھا اس نے اس نے لکھا ہے کہ یہ سائنسدان جس نے کلون کر کے ڈولی نام کی ایک بھیڑ بنائی ہے اتنا عظیم کارنامہ اس نے انجام دیا he does not believe in God یہ ہے ہے کتے کی طرح یہ سر جھکا کر کے چل رہے ہیں انہیں آگے کیا دکھائی دے گا اس عالم کے بعد کوئی عالم ہے یا نہیں اسے عالم بتائے گا سائنسدان اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ نون سورہ نون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باغ والوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ باغ بڑا نیک تھا بڑا اچھا تھا وہ باغ کے پھلوں کو پکنے کے بعد توڑتا اور تین حصے کر لیتا ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا اور گھر بھی نہیں پہنچاتا تھا غریبوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا اور توڑے ہوئے پھلوں کے تین حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو وہی دے دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے اجزا اور اکارب کو دے دیتا تھا دوستوں کو دے دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا تھا اس کے مرنے کے بعد جب اس باغ کے وارث اس کے بچے ہوئے تین ہی بیٹے تھے قرآن حکیم کہتا ہے لیکن یہ اپنے باپ کی طرح فیاض اور سخی نہیں تھے اللہ والے نہیں تھے باپ کے مرنے کے بعد پہلی مرتبہ جب باپ پھل لایا تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہمارا باپ انتہائی بے وقوف تھا جو دولت کا ایک حصہ خامخواہ لوگوں کو دے کر ضائع کر دیا کرتا تھا اگر وہی پھل ہم لوگ بچا کر بیچتے تو کافی سرمایہ دار بڑے سرمایہ دار ہو گئے ہوتے لہذا اب ہم غریبوں کو اس باغ کا پھل نہیں دیں گے اور دیکھو اب پھل پک گئے ہیں راتوں رات چلنا ہے توڑ لینا ہے اور صبح سے پہلے ہی نکل چلنا ہے تاکہ غریبوں کو ہمارے نکلنے کی خبر نہ ہو جائے پیچھے لگ جائیں اور ہمیں شرما حضوری میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے نیت خراب ہوئی ادھر خرابی نیت کے ساتھ وہ سوئے اور وہاں کیا ہوا اللہ فرماتا ہے علیہ طائف من ربک نائمون وہ گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے ادھر اللہ کا ایک عذاب باغ کے اوپر آیا اور پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر گیا ابھی اپنی نیند سے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں چپ کے چپ کے قرآن حکیم کہتا فن کو چلے وہ ہم یہ تخافتون بہت دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے کہ کہیں کوئی فقیر بات کو سن نہ لے لے اور ساتھ میں ہو جاوے جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے ہمارا باغ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے وہاں جب پہنچے تھوڑا اندھیرا تھا دیکھ رہے ہیں کہ باغ ہی نہیں ہے تو ایک کہہ رہا ہے ان لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ کوئی پیڑ تو دکھ نہیں رہا ہے ہاں تو باغ نہیں ہے ان ان ایسا ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں کالا ستم بیچ والا ذرا ہوشیار تھا اوسط مانے میڈل مڈل ون وہ بیچ والا جو تھا اس نے کہا صحیح جگہ پر پہنچے ہیں ہم یہی تو باغ تھا ہماری خرابی نیت کی ہمیں سزا مل چکی ہے بعض عذاب الہی کی نظر ہو چکا ہے بل نہ محروم ہم محروم کر دیے گئے ہیں اب لگے توبہ تلا کرنے لیکن اب کیا ہوتا ہے پچھتانے سے جب چڑیاں کھیت چگ جائیں مشہور محاورہ ہے نا اب پچھتا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت اب پچھتا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہتے کر آزاد تھا اور اس عذاب کی وجہ سے ہمارا باغ تباہ ہو گیا اس سے یہ نصیحت قرآن حکیم ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ان کی اس حرکت سے نصیحت حاصل کرو تمہاری نیت کے اندر خرابی نہ آنی چاہیے یہ مت سمجھو کہ غریبوں کو ہم جو دیتے ہیں وہ ضائع چلا جاتا ہے تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے بہت ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اگر تم اپنے مالوں میں غریبوں کا حق بھول جاؤ گے تو اسی طرح تمہارا مال تباہ و برباد ہو جائے گا آدمی ایک ہزار بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دس ہزار خرچ کرنے کے راستے پر ڈال دیتا ہے بیٹا خرچ کر اب لگا دیتا ہے راستے پر ایک ہزار بچانے کی کوشش کرتا ہے دس ہزار خرچ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر ایک کوئی خرچ کرتا ہے تو دس دیتا ہے منجا منجاسنتی فلح اشروح آٹھویں پارے کیا تھے کہ کوئی ایک نیکی کرے ایک خرچ کرے تو ہم دس دیتے ہیں اور اگر بدماشی کرتا ہے شیطانی کرتا ہے ایک خرچ نہیں کرتا تو دس خرچ کرنے کے راستے پہ لگا دیتا ہوں خرچ کرتا رہے ایک لاکھ بچا رہا ہے دس لاکھ دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے ایک لفزش ہوئی معمولی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بستی چھوڑ کر باہر نکل گئے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا فصبر تک ان کا صاحب آپ صبر کیجیے آپ مچھلی والے کی طرف بے صبر مت ہو جائیے صبر ایک مثبت عمل ہے صبر جو ہے میں اسے ایک مثبت عمل مانتا ہوں اور صبر کے بڑے فوائد ہیں میں نے ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک خبر پڑھی تھی کہ دلی سے بمبئی کے لیے ایک ہوائی جہاز روانہ ہوا اور کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے تقریباً پندرہ منٹ لیٹ وہ رن وے سے اوپر اٹھا جہاز کے ایک مسافر نے کیپٹن بھٹناگر کے نام جو اس وقت کیپٹن تھے جہاز کے ایک خط لکھا کہ ہمیں یہ پندرہ منٹ جو جہاز لیٹ ہوا ہے لیٹ ہونے کی اور تاخیر ہونے کی وجہ بتائی جائے کیپٹن بھٹناگر نے ان صاحب کو کاک پٹ میں بلا لیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جہاز جو پندرہ منٹ تاخیر سے اٹھا ہے اپنے رن میں سے ایک ٹیکنیکل خرابی کی بنا پر تاخیر ہوئی ہے وہ مان نہیں رہا تھا مارے غصے کے اس نے کیپٹن بھٹناگر کی پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ I have seen many pilot like you میں نے تم جیسے بہت سے پائلٹ دیکھے یہ کوئی صحیح توجہ نہیں ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کیا تھی وہ پریشان ہو گئے انہوں نے ہوائی جہاز کا رخ موڑ دیا دوبارہ دلی کے کے کے کی طرف لے جا کر جہاز کو اتار دیا بڑی دیر تک اوپر ہنگامہ رہا جہاز دوبارہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو تقریباً دو گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے مسافر کو پندرہ منٹ تاخیر برداشت نہیں ہوئی دو گھنٹے تاخیر برداشت کرنی پڑی اس کو یہ ہوتا ہے تو صبر ایک مثبت عمل ہے آدمی اگر صبر کر لیتا تو اس کے بڑے فوائد ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ہمارے حبیب فصبر آپ صبر کیجئے ولا تک ان کا صاحب الحوت آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے دیکھیے بے صبری نے ان کو کہاں پہنچا دیا زمین پر آزادی سے گھوم رہے تھے مچھلی کے پیٹ میں موجود چلا رہے وہیں سے لا الہ الا اور اس کے بعد اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنی پڈلی کھول دے گا یوم یکشف عن ساق و يستطيعون اور جو لوگ دنیا میں اسے سجدہ نہیں کرتے تھے غیروں کے آستانوں پر جا جا کر کے سر رگڑتے تھے اپنی پیشانی رگڑتے تھے کہا جائے گا چلو سجدہ کرو فلا استطیون سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی پیٹھ لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی تختہ بن جائے گی جھکی نہیں سکیں گے فلا استطیون اور اس وقت ان کے ڈر کا یہ عالم ہوگا کہ آنکھیں باہر آنے لگیں گی کہہ رہی کیا ہو رہا ہے ہم تو جھک نہیں پا رہے ہیں اور حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو لہذا تمام معبودان باطلا کو لات مارو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جبین نیاز کے سارے سجدے مخصوص کر دو صرف اسی کے آستھا کے لیے خاص کر دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ بہت بڑا خطرہ تمہارا منتظر ہے سجدے کا حکم ہوگا جو لوگ دنیا میں صرف اللہ کو سجدہ کیے رہیں گے قیامت کے دنوں فوراً سجدے میں چلے جائیں گے جنہوں نے غیروں کے در پہ جب عیسائی کی ہے کل پتا چل جائے گا جب سجدہ نہیں کر سکیں گے زندگی بھر ہمیں سجدہ نہیں کیا نا آج سجدہ نہیں کر سکتے تم سجدہ نہیں کر سکتے اس کے بعد سورہ حق کا شروع ہوتی ہے سورہ حق کا کے اندر قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک کڑک ایک عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی وہ اما آدن اور حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم آج اس کے اوپر ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا وہ اما آدن فعول یہاں ٹھہر کر کے ایک حقیقت میں واضح کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو نعمت زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ عام ہوتی ہے مثلا ہوا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لہذا یہ بہت عام ہے اس کے بعد پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ نے ہوا کے بعد پانی کو سب سے زیادہ عام کیا ہے اس کے بعد آگ کا معاملہ ہے آگ کے بغیر بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اللہ کی یہ بڑی نعمتیں جو اتنی زیادہ عام ہیں اگر آدمی شیطانیت پر اتر آتا ہے تمرد پر اتر آتا ہے تو انہی رحمتوں کو انہی نعمتوں کو اس کے لیے زحمت بنا دیتا ہے ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے اس کو زحمت بنا دیا کہنا کیا رہا صرف کوئی اہتمام نہیں کرنا ہوا صرف ہوا کو یہ حکم دینا ہوا کہ اپنی اسپیڈ بڑھا دے اپنی اسپیڈ بڑھا دے بس سرناتیہ سخرا علیہم سبع لیالی و سمانیت ایام سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوا ان کے شہر کے اوپر چلتی رہی مکینوں کو پٹخ پٹخ کر کے ہوا نے ہلاک کر دیا مکانات موجود تھے مکین ختم ہو گئے اتنا خوفناک منظر ہے تصور کی نگاہوں کے سامنے اگر اس منظر کو لائیے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے یہی ہوا جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو زحمت بنا دیا ہے اور پانی آپ کو معلوم ہے کہ پوری قوم فرعون پانی میں ڈوب کر مری ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی قوم بھی پانی کے اندر ڈوب کر کے مری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کو جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا آدمی کی شرارت کی وجہ سے اس نعمت کو زحمت بنا دیا اور آگ جس کے بغیر آدمی کا کھانا نہیں پکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کے لیے اس کو زحمت بنا دیا آگ کا عذاب آیا اور بجائے اس کے بدلی سے پانی برسے آگ کی بارش ہوئی اور سب کے سب تڑپ تڑپ کر کے مر گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کی قدر کرو اگر آدمی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو ان نعمتوں کو انسان کے لیے زحمت بنا دیا جاتا ہے جو اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے جلال انداز میں اور باروب انداز میں میدان محشر میں آنے کا تذکرہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا عرش جب میدان محشر میں آئے گا تو عالم یہ ہوگا کہ آٹھ فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ کفوک ہوں گی فمانیا اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں نزول اجلال فرمائے گا پھر وہاں ریزلٹس بانٹے جائیں گے ریزلٹس بانٹنے کا پورا تذکرہ موجود ہے فام مامن کتاب بھی امینی تو جس کا ریزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا کتنا خوش ہوگا وہ اس لیے کہ داہنے ہاتھ میں ریزلٹ کا آ جانا اس بات کی کھلی دلیل ہوگا کہ میں کامیاب ہو گیا اور جو آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے ہر ایک کو ریزلٹ دکھاتا پھر کتنے اچھے مارکس پاس ہوا ہوں تو وہ دکھاتا پھر اگر میں کہنے میں چلوں ہاں وہ کروڑ کتابیں سنیے سنیے سنیے ہاں کیا کہنا ہے یہ دیکھیے نا یہ میرا ریزلٹ ہے وہ ہاں وہ کروڑ کتابیں میرا ریزلٹ پڑھو انی ظلم تو انی ملاتے نہیں یعنی خوشی کا عالم کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ قرآن حکیم کا اندازہ بیان ایسا ہے کہ طبیعت تھوڑی گٹتی ہے انی ظلم تو انی ملاتے نہیں یعنی حساب مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے اپنے حساب سے دو چار ہونا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسا آدمی فوفی عیشت الرازیہ بہت عیش میں ہوگا جنت عالیہ بلند باغ میں ہوگا بلند جنت کے اندر ہوگا قطوف و دانیہ جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے ان اعمال کی وجہ سے ہو یہ سب نعمتیں اسے ملیں گی جو اس نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے اس کے کے بعد جس دائیں دائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا دیا جانا اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ آدمی فیل ہو گیا ہے اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ تو یا تو خودکشی کرتا ہے کسی ٹرین کی پٹری پر لیٹ کر کے یا پھر کم سے کم اپنے دوستوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے ابھی یار تیرا ریزلٹ نہیں آیا اب وہ کیسے کہے کہ میرا ریزلٹ ہے ہے خراب ہو گیا تو کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال تمہارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ کتاب زندگی کا ہر صفحہ کالا ہے کیا کتاب زندگی کا ہر ورق کالا ہے نام امال کا ہر صفحہ کالا ہے تو ایسا آدمی کالی چیز کو کس کو دکھائے گا تاکہ دکھائے تو دوسرا آدمی جھاپڑ مار دے کہ اتنا کالا ہے تیرا نام ہے امال تو ہمیں کیوں دکھا رہا ہے بچارہ بھاگنے کی کوشش کرے گا فرشتوں کو حکم پکڑو اس کو خزوح فغلو فمبل جہی مسلو پورے میدان محشر میں جتنے لوگ موجود ہوں گے سب کے سامنے اس کو پکڑ کے جکڑ دیا جائے گا اور بتایا جا رہا ہے کہ زنجیر کتنی بڑی ہوگی ستر گز کی ہوگی سبعون زیران ستر گز کی ہوگی اس میں باندھ دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کلام الہی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی کاہن کا اور کسی بابا کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ایک کلام ہے اور نبی کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين اگر اس پیغام کو قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں اگر آپ نے بفرز محال ذرہ برابر کمی بیشی کی تو ہم آپ کا دائنا ہاتھ پکڑ لیں گے اور آپ کی شہرت کاٹ دیں گے یہ نبی سے کہا جا رہا ہے اب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی ادائیگی میں کتنی محنت کی ہوگی ایک ایک حرف پہنچایا ہے امت کے سامنے تبھی تو حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا صاحب اکرام کو مخاطب کر کے کہ کیا میں نے پیغام رسالت پہنچا دیا تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے امانت کو پہنچا دیا اس فریضے کو آپ نے جیسا کہ اس کا حق تھا آپ نے ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے حق رسالت کو ادا کر دیا ہے جیسے آدمی کے اوپر بوجھ ہو اور جب بوجھ اتر جائے تو ایک سائی آف ریلیف لیتا ہے وہ کیا ایک سائی آف ریلیف لیتا ہے اطمینان کا سانس لیتا ہے چین کا سانس لیتا ہے کہ یہ بوجھ میرے کندھوں سے اتر گیا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اطمینان کا سانس لیا اور اللہ کو گواہ بنایا اس بات پر کہ اللہ گواہ رہنا کہ میں نے پیغام رسالت لوگوں تک پہنچا دیا ہے اب یہ کہنا کہ کچھ مخصوص علم صوفیوں کو دے دیا گیا تھا چی چی چی چی چی چی کتنی غلیظ بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات امت تک پہنچا دی ہے کوئی بات ایسی نہیں کہ جو چند مخصوص سینوں کا راز بنا دی جائے نہیں بلکہ ہر چیز کو عام کر دیا گیا کوئی بات کسی سینے کا اور مخصوص سینے کا راز نہیں بنائی گئی کہ چند باتیں چند حقیقتیں صوفیوں کو دے دی گئی ہیں اور بےچارے وہ صوفیہ سینا بسینا ان چیزوں کو منتقل کرتے رہتے ہیں غلیز بات ہے جس سے غلیز چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کی ادائیگی کے اوپر الزام ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ نے کچھ چیزیں چھپائی ہیں لوگوں تک پہنچائے نہیں صرف چند لوگوں کو بتایا اور یہ کہا جا رہا وہ حسرت کافرین قیامت کے دن یہ کافر جو دادے ایش دے رہے ہیں بڑی بڑی دکانیں کھول رکھی ہیں انہوں نے خوب کما رہے ہیں خوب مزے کر رہے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے وہ حسرت کافرین قیامت کے دن یہ اتنی حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ کاش ہم لوگوں نے قرآن کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہوتا قرآن کے اوپر ایمان لے ہوتے ہم سے بہت بھاری غلطی ہوئی لیکن وہی محاورہ یہاں بھی ہے وہاں پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں وہاں حسرت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں حسرت کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے تو کم سے کم آج اس ابدی عذاب سے تو ہم دو چار نہ ہوتے اس کے بعد سورہ مارش شروع ہوتی ہے سورہ مارش کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن قیامت کے دن کوئی گہرے سے گہرا دوست حمیم کہتے صدیق کہتے ہیں دوست کو اور حمیم کہتے ہیں کلوز فرینڈ کو ایک ہوتا ہے فرینڈ دوست اس کو کہتے ہیں عربی میں صدیق اور ایک ہوتا ہے حمیم حمیم کے مینس جو ہے کلوز فرینڈ جس کو ہم کہتے ہیں لنگوٹیا یار لنگوٹیا اس کے لیے انگلش میں ایک اور لفظ آتا ہے میرے ذہن سے وہ لفظ اس وقت سلپ ہو گیا ہے تو لنگوٹیا یار کلوز فرینڈ اس کا ولا یسأل حمیم حمیما ارے کوئی گہرا دوست کلوز فرینڈ بھی اسے نہیں پوچھے گا کسنمی پرست کی بھیا کون ہو کوئی نہیں پوچھے گا کہ بھیا کس حالت میں ہیں آپ اگر دیکھے گا بھی اپنے دوست کو تو نظر بچا کے ادھر ادھر ہو جائے گا کہ کہیں کچھ نیکی ہو کہ نہ مانگ لے رہے اور اس وقت عالم یہ ہوگا یو بس سرو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہ میرا دوست جا رہا ہے اور نظر بچا کے جا رہا ہے وہ میری ماں ہے نظر بچا کے جا رہی ہے وہ میرا بھائی ہے نظر بچا کے جا رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام جو کلوز رشتے ہیں کلوز ریلیشن شپس ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے یو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومی بن بنی و واخی و فصیلتی توی سب سے پہلے جانتے ہیں کس کا ذکر ہوا بیوی کا اسی کے لیے تو آدمی بخیل بنتا ہے اسی لیے کہتے ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے سب سے پہلے صاحبہ کا بیان ہوا ہے کیا صاحبہ کون سی صاحبہ گھر کی جو ہے ملکہ ان کا بیان ہوا ہے وزیر داخلہ کا بیان ہو رہا پہلے کہ جن کے لیے آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا یا وہ دل مجرم بھی بنی اپنے بیٹوں کو دے دے بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بعد بیوی کا نمبر آیا یوم دن بھی بنی یومئی دن بھی بنی وہ صاحبتی ہی اور اس کی بیوی اسی طرح واقعی اس کا بھائی وہ فصیلتی لتی تو بھی اور وہ خاندان جس کی وہ پناہ لیتا تھا اور یہ تو چھوڑو وہ منفل اور جمی آنسم جی پوری کائنات دے کر کے جو کچھ زمین میں ہے مال و دولت وہ یہ خواہش کرے گا کہ یہ سب دے کر کے میں اپنے آپ کو کو جہنم کی آگ سے بچا لوں بیوی بھی دے دے دے دوں دوں دوں بیوی کو کو بھی بھی بچوں فدیے میں بھائی کو بھی دے دوں خاندان کو دے دوں اور یہ ساری چیزیں تو ایک طرف پوری کائنات دے دوں سما انجی پھر نجات مل جائے ہاں ناممکن ہے فدیا ہوگا ہی نہیں اور کوئی کسی کا فدیا بنے گا نہیں ننگے ہوں گے کیا دیں گے بےچارے اور یہ دامن پکڑنے والی بات تو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی اور جہنم جس کے اندر انہیں جانا ہے کل یہ جہنم علی شوا کھال اتار دینے والی ہے جہنم میں پہنچنے میں کھال اتر جائے گی جس طرح چوہے کا چوہے کی پوری جلد نکال دی گئی ہو اس طریقے سے پوری کھال اتر جائے گی بدن کی اس کے بعد انسان کی کچھ کمزوریاں بیان کی گئی وہ فطری کمزوریاں ہیں نیچرل ویکنس ہے وہ کچھ فطری کمزوریاں کیا کہ جب آدمی کے اوپر کوئی مصیبت کچھ آواز آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی کچھ فطری کمزوریاں ہیں فطری کمزوریاں کیا ہیں و منوہ جب دولت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے کسی کو دیتا نہیں وہ اور جب نعمت چھین جاتی ہے فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے تو جگہ پلا کرتا ہے یہ انسان کی فطری کمزوری ہے اچھا اس فطری کمزوری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہاں یہ فطری کمزوری ہے تو لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیسے نماز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے فطری کمزوری کو یہ دوا بتائی جا رہی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ہی ہیں اب وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طریقے سے جو ہے جب ہم کوئی دوا دیتے ہیں تو دوا کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس کے لیے کچھ پرہیز کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیماری تو ہے تمہارے اندر لیکن اس بیماری کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے دوائی کیا ہے نسخہ کیا جا رہا ہے نمازی بن جاؤ اور کیسے نمازی دو وقت پڑھو تین وقت چھوڑ دو نہیں اللہ کنٹینیو نماز کیا ہے کنٹینیو پڑھے آدمی دائم کا لفظ بتا دائم ہمیشہ ہمیشہ پڑھنے والا ہو تو جو آدمی پوری پابندی کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھتا ہے وہ آدمی اپنی ان فطری کمزوریوں کو کنٹرول میں کر سکتا ہے اس کے بعد ایڈز سے بچنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ صرف اپنی بیویوں کے پاس جاؤ حافظون اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اس کے بعد آخر میں پھر کہا گیا ولوین پہلے تو بیان ہوا فطری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت اچھا نسخہ ہے نماز کا اور آخر میں جہاں رکو ختم ہوتا ہے رکو کو ختم کیا گیا ہے وہ لدین اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہ خاص خاص جو باتیں ہیں صدقہ دینا اور اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ذکر کی گئی ہیں جیسے مال کے اندر غریبوں کا حق ہے وہ دو ولدین لدین حق السائل المحروم اور اس طرح شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اور امانت کی حفاظت کرنا عہد کی پابندی کرنا اور آخر میں نماز کی حفاظت کرنا آخر میں جو نماز کی حفاظت کرنے کی بات کہی گئی اس کا مطلب یہ کہ آدمی اگر صحیح طور پر نماز کا پابند ہو جائے محافظت کر لے نماز کے اوپر تو یہ جو اوصاف بیان کیے گئے اوصاف خود بخود پیدا ہو جائیں گے یہ مطلب اس کا لیکن محافظت کرے پڑھے نہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے یا نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے نماز کی محافظت کرنے کے لیے کہا گیا ہے نماز کی محافظت کا کیا مطلب ہے وقت سے بے وقت مت کرو صحیح وضو بناؤ مسجد میں آ کر کے پڑھو جماعت کے ساتھ پڑھو ایک ساتھ پانچ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں بعض لوگ دکانوں پر سے آتے ہیں تو پانچ پانچ نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں یہ محافظت نہیں ہے نماز کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھو ان سلا نے کتاب موقوتا نماز جو ہے یہ وقت کے اوپر فرض ہے مومنوں کے اوپر اس کے بعد یہ کہا جا رہا فلاں قسم کھاتے ہیں مشرقوں کی اور مغربوں کی تو ایک مشرق اور ایک مغرب تو یہ ہے اس لیے کہ زمین پر سورج کے طلوع ہونے سے ایک مشرق ایک مغرب بنتا ہے تو اس کا بھی مالک وہی ہے اور اس طرح اس زمین کے جو ایک سیارہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے ہیں اور سیاروں کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں ان سیاروں کا بھی مشرق اور مغرب اور ستاروں کا بھی مشرق اور مغرب ہے تو صرف زمین کا مشرق مغرب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیارے ہیں بہت سارے ستارے ہیں جن کا مشرق اور مغرب ہے اس طرح وہ تمام مشارق اور تمام مغرب کا مالک ہے فلاح والمغارب ان لقادر اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے سورہ نوح یہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے معزز نبی ہیں اور ساڑھے نو سو برس اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے لیکن قوم کے چند لوگ آپ پر ایمان لائے تنگ آ گئے اپنی قوم سے میاں اٹھارہ پیڑیاں گزر جائیں آج تو ساڑھے نو سو برس میں کتنی محنت کی ہے اس آدمی نے میں نے رات دن اللہ تیری توحید کی طرف ان کو بلایا ہے رات اور دن ایک کر دیا میں نے ربینی داؤ تو قومی لئی لو نہارا رات اور دن پکارا اور ان کا حال یہ کہ جتنا میں ان کو پکارتا گیا یہ مجھ سے بھاگتے گئے اور جب کوئی اچانک مل جاتا تھا میں اس کے سامنے بات رکھنے والا ہوتا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتا یا اسی طریقے سے اپنا منہ چھپا کر دوسری طرف بھاگ جاتا تھا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم لوگ میں نے نوح کی زبان سے تم تک بات پہنچا دی ہے فکل تستفر ربکم انہو کان غفارا اے اللہ میں نے کہہ دیا ان سے کہ اپنے رب سے معافی مانگو ان غفارا وہ تو بڑا بخشنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو بخشنے والا ہے اگر معافی مانگو گے استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا یور اپنے کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے استفار اگر کرو گے تو فائدہ یورسل علیکم مدرارا آسمان سے پانی موسلا دھار برسائے گا ایک فائدہ یہ اگر زمین پانی سے محروم ہو جائے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا یورسل علیکم مدرا تو ایک فائدہ تو استفار کا ہی ہے کہ آسمان سے پانی موسلا دھار برسے گا موسلا دھار کے لیے کیا کیا بولتے ہیں موسلا دھار بارش ہوگی ایک فائدہ تو یہ ہوگا اور دوسرے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال بھی دے گا مال بھی نہیں اموالی والم بہت سا مال دے گا وہ بنی اور ایک بیٹا نہیں بہت سارے بیٹے بیٹے مانگنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں لوگ اور یہاں جو بتایا جا رہا وہ نہیں کر رہے کہ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا نہیں بیٹے دے گا مال نہیں اموال دے گا اور یہاں مال مانگنے کے لیے کہاں جا جا کر کے آدمی سر پٹکتا ہے دینے والا ہے آپ کیا نسخہ بتا رہے ڈاکٹر بتا کچھ رہا ہے اور نسخہ کچھ استعمال کر رہے ہیں اب اگر ان کی صحت بگڑتی چلی جائے تو پھر یہ اپنی صحت کے بگڑنے کے خود ذمہ دار ہے نا کہ ڈاکٹر استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تمہیں باغات عطا کرے گا نہریں نکالنے کے اسباب پیدا کر دے گا تمہاری کھیتیاں سیراب ہوں گے بڑی برکتیں ہوں گی تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں تمہاری کھیتیوں میں یہ استغفار کا فائدہ ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے پانچ ولیوں کی تصویریں بنا لی تھیں اسٹیچوز بنا لیے تھے بڑے نیک تھے وہ صالحین تھے وہ انہوں نے ان کی یاد کے لیے پانچ مورتیاں بنا لی تھیں وہ کون کون تھے ولا ولا سوا یہ پانچ پنجتن تھے یہ پنجتن پاک تھے اور ان پنجتن پاپ کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا حضرت نو علیہ السلام نے لیکن انہوں نے کہا لا تذرن من پنجتن پاپ کو چھوڑنا نہیں پکڑے رہنا نتیجہ کیا ہوا ساڑھے نو سو برس تک یہ لوگ جب سیدھے راستے پر نہیں آئے تو حضرت نو علیہ السلام بد دعا کر بیٹھے رب انی دعا کر بیٹھے وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الكافرین الدیارہ اس شہر کے کسی بھی کافر کا گھر مت چھوڑ بڑی خطرناک دعا تھی قبول ہو گئی اور پھر پوری قوم گھر قیاب کر دی گئی تباہ و برباد کر دی گئی نام و نشان مٹا دیا گیا جیسے حرف غلط مٹا دیا جاتا ہے اسی طرح ان کا نام و نشان سفے ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا جیسے حرف غلط ہستی اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے کہ اے ہمارے حبیب آپ جب ایک جگہ قرآن تلاوت کر رہے تھے مقام نخلا میں تو آ کر جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور جا کر کے اپنی قوم سے بیان کیا کہ ہم نے ایک بڑا پاکیزہ کلام سنا ہے جو ہدایت اور رشد کی بات کرتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے تو ولن شرک رب نہ آج سے ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور بازوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے بیوی نہیں تجویز کریں گے بیٹا نہیں تجویز کریں گے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں میں بھی ہیں ہیں قبر پرست جنوں میں بھی مورتی پوجا کرنے والے ہیں اور جنوں میں بھی عیسائی ہیں جنوں میں بھی یہودی ہیں جتنے فرقے انسانوں میں ہیں تقریباً اتنے فرقے جنوں میں بھی ہیں وہاں بھی دھڑا دھڑ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے ہاں بولے کا بھی رب بلاحدا ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اچھا اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ قرآن جیسی کتاب کو سن کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور دے رکھا ہے ادراک سے نوازا ہے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جن یہ بیچارے تمہارے تابے ہیں احکامات کے اندر لیکن انہوں نے قرآن کو سنا تو اس کے عاشق ہو گئے اور تم ہو کہ اس قرآن کی لذت سے ناش نہ ہو تم جب قرآن کو سنتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہو تف ہے تمہارے اوپر کہ تم کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا جنہوں نے سنا تو اس کے عاشق ہو گئے اور تم ہو کہ تم کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہو تف ہے تمہاری ہستی پر اور تمہاری عقلوں پر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ہیں کسی اور کو نہ پکارو یا کسی اور کی عبادت نہ کرو تو ابھی کیا یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یہاں سے یا رسول اللہ منہ پھاڑ کر کے بولتا ہے وہاں وسلام یا یا رسول اللہ اللہ اللہ جب مسجد کی کی ہیں تو یہاں سے صرف آواز بلند ہونا اور جب مسجد اللہ کی ہے تو یہاں اللہ کی کتاب پڑھی جائے رحل پر ایک دوسری کتاب رکھ کر بڑی شان سے بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے عقلیں خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی فلاں اللہ یادہ اللہ کی صرف عبادت کرو کسی اور کی نہیں صلاح غوثیہ پڑھی جاتی ہے یا جب تک اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے قبلے کی طرف منہ کرتے رہتے اور جب سلاط غوثیہ پڑھنی ہوتی ہے تو یا تو وہ بغداد کی طرف مڑ جاتے ہیں یا اسی طریقے جب سلاط و سلام پڑھنا ہوتا ہے تو بڑے ہی آجزی اور انکساری کے ساتھ گھوم جاتے ہیں مدینے کی طرف یوں کر کے پورا سلاط و سلام یا اسی طریقے سے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں یہ لوگ در حقیقت یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے ایسی بدعت ہے اور ایسے شرک کا مقام مسجد نہیں ہے یہ مسجدیں اللہ کی ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی جائے اور اس کی احادیث کی تشریح ہو یہاں کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہ پڑھی جائے اور یہاں کسی انسان کی نماز نہ پڑھی جائے جسے سلاط غوثیہ کہتے ہیں اور نہ یہاں کوئی دوسرا قبلہ بنایا جائے کہ اب تک ہم کعبے کی طرف قبلہ بنائے ہوئے تھے کعبے کو اور اس کے بعد اب گھوم گئے ہیں مدینہ کی طرف اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کچھ تو بھی سلاط و سلام بھیج رہے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ آپ کہہ دیجیے طاقت رکھتا ہوں اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے وہی تکلیف دیتا ہے وہی جو ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت کا مالک ہے میرا کام صرف پہنچا دینا ہے اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بتائی ہے کہ رات کے تیسرے پہر یا آدھی رات کے بعد اس لیے کہ پہلے کوئی گھڑی وڑی تو تھی نہیں لہٰذا یہ کہہ دیا جاتا کہ آدھی رات کے بعد ایسا کرو تو ذرا تکلیف ہو جاتی مسلمانوں کو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہوئے کہا ان ودنا من من ونصفه ٹائم بتا دیا گیا کہ نصف شب کے بعد نماز تحجد پڑھو نماز تحجد پڑھو اس نماز سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے نفس کی سرکشی کے اوپر آدمی کو کنٹرول ہوتا ہے اور واق و مقیلا زبان کے اندر پختگی آتی ہے زبان سے بات بہت سیدھی نکلتی ہے رات کا سناٹا ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے اس کا معبود ہوتا ہے تو بات بڑی اچھی طریقے سے کرتا ہے دل سے آواز نکلتی ہے اور زبان کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے اور جو بات دل سے نکلے وہی قبول ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اقبال نے بالکل صحیح کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اڑ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتی ہے لہذا ایسے وقت میں اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ پہلے حصے میں سو لیں اور رات کے وقت اٹھ کر کے اپنے فن کی کتابیں مطالعہ کریں نماز تحجد سے فارغ ہو کر کے بالکل ذہن کھلا ہوا ہوگا اور ساری باتیں ذہن میں بیٹھتی چلی جائیں گی تحجد کے پابند بنے چاہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہے ہوں چاہے وہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں چاہے کوئی اور فن پڑھ رہے ہوں تحجد کو لازم پکڑے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ذہن کیسا کھلتا ہے بعض بچے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا ذہن ذرا کند ہے میں ذرا تھکس کر لوں تھکنس ہے دماغ میں دماغ کے تھکنس کو دور کیسے کیا جائے دماغ کو تھکنس دماغ کے تھکنس کو دور کرنے کا ایک نسخہ یہاں بتایا گیا ہے کہ رات کے تیسرے پیر اٹھو وضو بنا کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ اور اس کے بعد کتابیں کھول لو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور باتیں تمہارے دماغ میں بیٹھتی چلی جائیں گی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں قرض ہسنا دو قرض ہسنا کسے کہتے ہیں قرض ہسنا قرض حسنا ایک ہوتا قرض اور ایک ہوتا قرض حسنا اچھا قرضہ اچھے قرضے کا مطلب آدمی سے جب اپیل کیا جائے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دو تو پوری فیاضی کے ساتھ اور پوری خوشی کے ساتھ دے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ تین شرطیں پوری فیاضی کے ساتھ دے یعنی زیادہ سے زیادہ دے اور دوسری شرط یہ پوری خوش دلی کے ساتھ کچھ لوگ دیتے ہیں دل پر جبر کر کے اب آ گئے ہیں ہمارے امیر صاحب آ گئے ہیں ہمارے صدر صاحب آ گئے ہیں تو چلو شرما حضوری میں دے دو بھائی امیر صاحب کی لاج رکھنی ہے صدر صاحب کی لاج رکھنی ہے تو ایسا مت دو وہ تو بےچارے آپ کے پاس پہنچے ہیں آپ ایک تو فیادی دکھائیے زیادہ سے زیادہ دیجیے اور ساتھ ساتھ پوری خوش دلی کے ساتھ دیجیے جبر پر اور دل پر جبر کر کے مت دیجیے تو ایک تو پوری فیاضی کے ساتھ دیجیے اور دوسرے خوشی کے ساتھ دیجیے خوش دلی کے ساتھ دیجیے اور تیسری شرط یہ دیجیے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا قرض اگر آدمی دیتا ہے اور یہ یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو قرض قرض حسن ہے اور جب قرض حسن ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر کے آپ کو واپس کر دے گا اس کے کے بعد سورہ سورہ مدثر مدثر شروع ہوتی ہے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جنتی اور جہنمی دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے جنتی جنتیوں جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے کچھ لوگ جو دنیا میں ان کے ساتھ رہے ہوں گے کاروباری تعلقات رہے ہوں گے تو جنتی پوچھیں گے میاں تم تو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے دنیا کے اندر جہنم میں کیسے آ گئے ماشاء اللہ کا کون فیصد یہ جہنم میں کیسے نظر آ رہے ہو کیونکہ کالو لمن من المسلی نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نکن تیم المسکن بڑے بخیل تھے کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکنوں کو وہ کنہ نخوز مال خائزین اذان ہوتی رہتی تھی گپ مارنے والوں کے ساتھ گپ مارا کرتے تھے ٹی پی کرتے رہتے تھے وہ کنہ نخوز مال خائزین کا کیا ترجمہ ہوگا ٹی پی کرتے رہتے تھے ٹائم کل کرتے رہتے تھے وہ کنہ نقد ببو بیوم الدین آخرت کا تصور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا اور ایسی زندگی گزرتی رہی حتا تان یقین یقین آ گیا یقین موت کو یقین کہا گیا اس سے یقینی چیز دنیا کی اور کوئی نہیں ہے یہی وہ مسئلہ ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے صرف ایک فرقے کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو نہیں مانتا ہے جبکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے موت پر سب کا اتفاق کسی بچے سے پوچھو کہے گا مرنا ہے بوڑھے سے کہو مرنا ہے عیسائی سے کہو مرنا ہے یہودی سے کہو مرنا ہے موت برحق ہے اس پر سب کا اتفاق ہے لیکن ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں ہاں۔ تو اس طرح موت آ گئی جو سب سے یقینی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور ہم یہاں دکھائی دے رہے ہیں اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان تو بڑی دوری ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے کیسے تو قرآن حکیم کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے اندر ٹی وی دکھا دیا ہے ویڈیو دکھا دیا ہے اور اس طریقے سے ٹیلی ویژن وغیرہ دکھا دیا ہے دور سے ایک پروگرام نشر ہوتا ہے اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ لیتے اور اسی طریقے سے فون کے ذریعے تو ہم دنیا کے آخری کونے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو ہم اس سے بات چیت کر سکتے آپ کو شکل بھی دکھائی دینے لگی ہے سنا ہے کچھ ایسے حالات ایجاد ہو گئے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آفاق کے اندر قرآن کی صداقت واضح کر کے بتا دیا ہے اس کے بعد سورہ قیامت شروع ہوتی ہے ایک بڑی عجیب دلیل دی گئی ہے باس بادل موت کے اوپر کہ دیکھو بالنفس اللوامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کی یہ قیامت کی قسم کھا کر کے یہ کہنا کہ میں ضمیر کی قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ میں اور قیامت کے اقو میں کیا ربط ہے جواب عدالت ہے یا یوں کہو کہ انسان کا جسم ایک عدالت ہے اور اس عدالت کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے ضمیر کانشنس کیا ہے کانشنس ضمیر جسم کو اگر ایک کورٹ فرض کیا جائے تو انسان کا ضمیر اس کورٹ کا جج ہے اگر آدمی برائی کرتا ہے تو ٹوکتا ہے اس کو ارے کیا کر دیا تو نے اور اگر اچھائی کرتا ہے تو سکون ملتا ہے کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیکھو کتنا سکون ملتا ہے اور برائی کر کے دیکھو کیسی طبیعت ہوتی ہے ہے اس اس کا مطلب اندر سے پھٹکارتا کو نے غلط کام کیا ہے تو جب اس جسم کے اندر ایک عدالت ہے اور اس عدالت کا ایک جج ہے اور آئے دن اس عدالت کے اندر وہ جج فیصلہ کرتا رہتا ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہو اس چھوٹی عدالت کے بعد جہاں انسان کے تمام کرتوتوں کی سزا اور جزا دی جائے گویا کہ انسان کے وجود کو خود آخرت کے وجود پر دلیل بنایا گیا ہے یہ مطلب قرآن حکیم پڑھیے آپ لوگ اور خاص طور سے ڈاکٹر حضرات کو کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے اوپر بہت غور کریں ان کے لیے بہت ممید اور معاون ثابت ہوگی زندگی کے تمام میدانوں کے اندر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہم نے علم ہم نے منی کے نطفے سے بنایا ہے اگر آپ یہ کہتے منی سے پیدا کیا گیا غلط بات تھی بلکہ اس بہنے والی سیال چیز کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے نتفا کہتے ہیں نتفا الگ ہے اور دیکھو ایک بہنے والی چیز ہے اور بہنے والی چیز کے اندر ایک کیڑا ہے منی طرح بلکہ منی کے نتفے سے بنایا گیا ہے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے خاص طور سے ڈاکٹروں کے لیے کہ عالم یہ الم یقین منی جمنا منی کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے اس سے ہم نے بنایا ہے اس کے بعد دہر شروع ہوتی ہے سورج دہر کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے چاہے اپنے اختیار سے جنت لے لے چاہے اپنے اختیار سے جہنم لے لے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت پوری ایئر کنڈیشن ہے لا متقین اس کے اندر نہ تو سورج کی روشنی ہوگی اور نہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوگی بیچ بیچ کا موسم رہے گا پوری جنت ایئر کنڈیشن ہے ایئر کنڈیشن کہتے ہی ہے بیچ بیچ کا ماحول ہو نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی اور اس کے بعد کہا گیا کہ بچے ہوں گے ہمیشہ ہمیش بچے رہیں گے ایسے اس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے بچے سے کھیلتے رہیں گے جنت کے باغات کے اندر جنت کی ہریالیوں کے اندر ایک خوبصورت تصور ایک خوبصورت منظر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد سورہ مرسلا شروع ہوتی ہے سورہ مرسلا کے اندر بھی اللہ تبارک و نے باس بادل موت کے اوپر ایک بڑی خوبصورت دلیل دی ہے کہ جس طریقے سے عورت کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو عورت کا حمل ٹھہرنے کے بعد باہر ضرور آتا ہے ایسے ہی آدمی کو چاہے جلا دیا جائے اور چاہے اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زمین کا حمل ٹھہر گیا ہے اور جیسے حمل ٹھہرنے کے بعد حمل کا باہر آنا ضروری ہے چاہے کچا ہی حمل کیوں نہ ہو باہر آنا ضروری ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا بدن زلزلے کی زد میں ہوتا ہے ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی مر گیا اسے تم نے زمین میں دفن کر دیا اب زمین کا حمل ٹھہر گیا اور قیامت کے جن ہم اس کے اوپر زلزلہ تاری کریں گے تو ایزا زلزلت الارض زلزلہ واخر جتی الارض اسطالہ زمین پر زلزلہ تاری ہوگا اور جس طرح عورت کے بدن کے اوپر زلزلہ تاری ہوتا بچہ باہر آ جاتا ہے ایسے ہی زمین کے اوپر جب زلزلہ تاری کریں گے ہم قیامت کا تو یہ اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی یہ جو اندر مردے ہیں نا سب زندہ ہو کر کے باہر آ جائیں گے جیسے اندر ماں کے پیٹ میں مردہ تھا زندہ باہر آتا ہے اور ایسے ہی مردہ آپ نے دفن کیا ہے باس بادل موت کے بعد سور پھونکے جانے کے بعد انسان قبروں سے زندہ ہو کر کے آ جائے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور نبا کے اندر فرمایا تیسویں پارے کے اندر تیسواں پارے شروع ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن فرشتے بڑے ادب سے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی وہی آدمی بولے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت ہوگی بول بولے گا بھی تو بالکل صحیح بولے گا غلط بولنے کی وہاں اجازت نہیں ہوگی اس کے بعد سورہ نازیات ہے سورہ نازیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی یہ زمین نہیں رہے گی اسے تو انسانوں نے گندا کر دیا اپنے گناہوں سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش یہی آئے گا تو اس زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا اس زمین کا قانون الگ ہوگا اس زمین کا نظام الگ ہوگا اچھا اس زمین کو دوسری زمین سے بدلنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت کسی خاص اہتمام کی ضرورت کہا کہ نہیں تم نما یہ بس ایک ڈانٹ ہوگی زمین کو چار چیزیں ایک حکم ہوگا اور ڈانٹ کی شکل میں چل بدل جا بدل جائے گی کوئی خاص اہتمام نہیں پھر ڈانٹ آئے گی اور ڈانٹ سے پوری زمین بدل جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ کے اقتدار میں کیا کیا نہیں اب بتائیے ایسی اقتدار کی ہستی کو چھوڑ کر کے کہاں کہاں ٹکرے مار رہے ہیں لوگ تو بات تو بتوچی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے نفس کا تابع ہو گیا اس کے لیے جہنم اور جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا خواہشات سے دور